عبد الوہاب نے ہمیں حدیث بیان کی کہا میں نے یا بن سعید کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ابو سالح سے پوچھا کیا آپ نے حضرت ابو ہوریرا رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سنا ہے انہوں نے کہا نہیں البتہ مجھے عبداللہ بن ابراہیم بن قارث نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو ہوریرا رضی اللہ تعالیٰ سے سنا وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز اس کے سوا دوسری مسجدوں کی ایک ہزار نمازوں سے بہتر یا فرمایا ایک ہزار نمازوں کی طرح ہے اللہ یہ کہ وہ مسجد حرام ہو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو ستہتر